حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن حزم رحمہ اللہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی میں یہ حکم لے کر لوٹا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے میں نے کہا پچاس نمازیں فرض کی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی چنانچہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور تخفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ معاف فرما دیا میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور انہیں بتایا تو انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی چنانچہ میں پھر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے رب تعالیٰ نے فرمایا نمازیں پانچ ہیں مگر ثواب میں پچاس ہی ہوں گی بات میرے ہاں تبدیل نہیں ہوتی میں پھر موسا علیہ السلام کی طرف لوٹا تو وہ کہنے لگے پھر رب تعالیٰ سے رجوع کیجیے میں نے کہا تحقیق اب تو مجھے اپنے رب عز و جل سے بار بار تکرار پر شرم آنے لگی ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار سو پچاس